اب تر کی فضا تیر تیری جہر چھائی اب تر کی فضا تیر تیری جہر کی چھائی پے اسرار محبت کی خدائی ناؤ اسرار محبت کی خدائی ہر دن میں وہ سو عداوت کا دھواں تھا ہر ذہن میں وہ کا دھواں تھا جاری تھی ہم وقت قبیلوں میں لڑائی جاری تھی ہم وقت قبیلوں میں لڑائی وہ رات کے پردے میں دگلتے ہوئے دشمن آتا تھا جہاں بھائی کا آئے وہ رات کے پردے ٹہلتے ہوئے کہتے دشمن نظر آتا تھا جہاں بھائی کا بھائی دھبے کدورت کے ہرائی نئے دل پر دشوار نظر آتی تھی باتیں کی آئے دشوار نظر آتی تھی باتیں کی دختر کو دبا آتے تھے زندہ سمجھتے تھے برائی کو بھلائے کو دبا آتے تھے زندگی زمین نادان سمجھتے تھے برائی کو بھلائی انسان بکا کرتا تھا انسان کے ہاتھوں گردن مفلس پہ روا تیغ تلائی زیبائش میں پھر سے کھنکتے ہوئے ساغر زیبائش میں پھر سے کھنکتے ہوئے ساغر رقصاں تھا سرے راہ طرف حسن صفائی محفوظ نہ تھی عفت و عصمت کسی صورت جام بک میں ہر دست انسان کا انسان لہو چوس رہا تھا انسان کا انسان لگو چوس رہا تھا کہتے ہیں جسے سود وہ تھی ان کی کمائی یوں دل میں بسے رہتے تھے اب آل مدی گائے جیسے کسی تالاب کے پانی پہ ہوگائے جیسے کسی تالاب کے پانی پہ ہوگائے وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے بتوں کو انسان کے ذہنوں پہ تھی پتھر کی خدائی اجزا تھا خدا بند کہیں لاتوں کا پل تھا اجزا تھا خدا بند کہیں لاتوں کا پل تھا تھے ان کی گانوں میں یہی ان کے روائے نارا لایا جو کوئی باب ناپارا سب ٹوٹ پڑے اس پہ وہ جب کن گلو سے پتا گونج رہی نہ دیتی تھی سنائے اس طرح جکڑ تھا گنجیر سی تم نے مشکل کی در عدل پہ انسان کی رسائی دیتے تھے عجب طرح غلاموں کو اذیت اف بات کوئی کہہ دے تو مرتا تھا بنائی تھا فخر پہ انہیں ناز بدی پر بگڑی جو کہیں بات تو تلوار اٹھائے خود اپنی تعریف میں پڑھتے تھے قصیدے خود اپنی ہی تعریف میں پڑھتے تھے قصیدے کرتے تھے بڑے فخر سے خود اپنی بڑائی گفتار میں کن فیسی تو لے میں میں آخر یہ رنش ان کی مشیت کو نبھائی گفتار تلخی کی تو لہجے میں تکبر آخر یہ روش ان مشیت کو نبھائے ابھرا افق ذہن پہ ایک مت لائے پر نور آئے بدلی و فضا رحمت حق جوش میں آئے قسمت میں کرن پھوٹی پیدا نمائے منسوب ہوا نام محمد سے وہی دور منسوب ہوا نام محمد سے وہی دور تنویر ہدایت متشکل نظر آئے جب دیا دنیا کو لگے انوار یقین کے ایمان سے ہونے لگے بندوں کی صفائی بندوں کو خبردار کیا عظمت رب سے گردن ستم جور سے انسان کی چھڑائی وہ جس نے یتیموں کو کلے جیسے لگایا وہ جس نے غلاموں کو غلامی سے دہائی جتنے غلاموں کو غلامی سے رہائے وہ جس نے یتیموں کو گلے جیسے لگایا وہ جس نے یتیموں کو گلے جیسے لگایا دی جس نے غلاموں کو غلامی سے رہائے بندوں کو جھکایا در محمود پہ جس نے وہ راہ جس نے رگے رات دکھائی لاپ کا پو کیا جس نے وہ حسن جو اوریاں اریا کیا اس کو ردائے وہ جس نے اجڑتی ہوئی دنیا کو سنوارا وہ جس نے بگڑتی ہوئی تقدیر بنائے کرتے ہیں یہ بات بتائی اس شان سے پیغام حکومت دیا جس نے انسار و مہاجر نظر آنے لگے بھائی تبدیل کیے ذہن برائی کی طرف سے نفرت رہی باقی نہ عداوت نہ لڑائی وہ حاضی کل ختم رسل محشر حاصل عرش معلا ہے وہ صاحب بانی اکرام شرمندہ احسان کرم جس کی خدائے وہ جس کا پال ہے پنجینہ حکمت وہ جس بات میں پوشیدہ بنائے وہ جس کو کہیں و محمود و مبشر وہ کرے عظمت سے جسے دیب بڑھائے یادیں بھی ہوتا ہو وہ ساتھی ہمیں بھی یادیں بھی ہوتا ہاں وہ ساتھی ہمیں بھی حیران سرائی کرتا ہوں پتا ہم پر اللہ در سرور دی تک ہو رسائی اللہ در سرور دی تک ہو رسائی اللہ در سرور دی تک ہو رسائی اللہ